بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نوے اکانوے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فرعون نے اپنے لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے پار فرمایا مگر فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے وسط میں پہنچا تو پانی مل گیا اور وہ سب ڈوبنے لگے اس وقت فرعون نے جان بچانے کے لیے ایمان کا اقرار کیا اسے فرمایا گیا کہ ساری عمر نافرمانی کرتا رہا اب عذاب دیکھ کر توبہ کرتا ہے ایمان لاتا ہے ایسا ایمان قبول نہیں روح نکلتے وقت اور عذاب دیکھنے کے بعد جو ایمان لایا جائے اسے ایمان غرغرہ ایمان بس اور ایمان یس کہتے ہیں جو مقبول اور نافع نہیں آیت اٹھانوے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے کے بعد کسی قوم کو ایسا ایمان لانے کی نوبت نہ آئی جو عذاب کو ٹال دیتا مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کی علامات دیکھ کر سچے دل سے ایمان لے آئی ان کا یہ ایمان قبول کر لیا گیا اور وہ عذاب الہی سے بچ گئے ترجمہ سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان نفع نہ دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا آیت ایک سو سات وی فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا کی وی يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ٹال سکتا اور اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل و رحمت فرمانا چاہے کسی کی طاقت نہیں کہ اسے محروم کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے اور ان بندوں کے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور مہربانی بھی فرماتا ہے وہ الغفور الرحیم